الحمد لله دو احادیث مبارکہ سنائے گا اور پھر قرآن مزید فرقان حمید دلچوں شیطان دی جماعت اور رحمان دی جماعت دی پہچان پیش کرے گا اللہ تعالی من شرم صدر دی توفیق بخشے پہلی حدیث مبارک مشکات شریف کتاب الایمان باب بالکتاب والسنہ فصل اول مسلم شریف کے حوالے نال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسمته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعد إن خلوفهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن أبت خربل الله یہ الفاظ مبارک نے حدیث مبارک بنا مطلب یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلا کوئی نبی اللہ تعالی نے بھیجا اس نبی دی امت تو اس نبی دے امتیاں وچوں کئی انہوں دے مددگار اور سنگی ہوں سن یا پھر انہوں دے سنت ہی جڑے اپنے نبی دی سنت پہ عمل کرتے سن رقت دے امر ہی اور اپنے نبی دے حکم دی پیروی کرتے سن خلا پھر ان بعد یعنی جو صحابہ سنگیاں مددگار تو بعد نلائک جانشین کرتے نہیں ہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا انہوں حکم نہیں من جا ہوں بید ہی فہو من جڑا بندہ انہوں جہاد کرے اپنے ہاتھ نال وہ مومن ہے اور جڑا انہوں جہاد کرے زبان نال وہ مومن ہے جڑا جہاد دل بھی مومن ہے اور ایمان رائی کے دانے برابر نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی ہوں سن انہوں نے پھر سنگی جنہیں سڈے نبی پاک کے صحابہ انہوں نے بھی صاحب کا پسندی ہوتے سن جڑے اپنے نبی دی سنت پہ عمل کرتے سن طریقے پہ اور اپنے نبی دے حکم تو چلتے سن سرکار نے فرما پھر انہوں کے بعد انہوں کے نلائک جا نشین آ گئے ان کے نلائک کہ جنہ کرنا ہو کرنا اس کا حکم نہیں یعنی اپنی طرف نقصانی منمانی کر کے عمل کرنا ہے سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا ان کے نلا جانشین نلائک نال نلائق بعد والے صاحبزادیاں جہاد کرے ہاتھ نال وہ مومن ہے شیخ عبد الحق محدود دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیات اللمحات مشکات شریف کی شرح اس کی شرح فرمان فرمانے پہ بس کسی کارزار کنب ویفعلون ما لا یعمرون و نیکنند چیزیں را کہ امر کردہ نشدہ ان کرنے دے کام جنہ دا حکم نہیں اگے فرماندن چنانچہ صفت علماء سو و عمراء سو است فرمایا جیسے کہ طریقے ہیں بد جنہوں آدر دنیا پرست عالم اور بد حاقم جنہوں آدر غالب بے دیر بادشاہ انہوں کا کم ہوتا ہے بد آلما بد حاقم آخر کرفن کو عمل ہوں نبی پاک سرکار نے فرمایا جا جہاد کرے مومن اس آپ فرما شیخ عبد الحق عبد البیری رحمت اللہ ہے کہ جا بندہ جنگ کرے ہاتھ نال تبدیل کرے انہوں کے ظلم و فساد کے کارخانے میں وہ کامل بولے یعنی کیا مطلب کہ اس میں پوری طاقت حاصل ہے اور اس طاقت انہوں کا ظلم انہوں دیا برائیاں بدماشیاں مکا دے انہوں ختم کر دے سرکار نے فرمایا پاؤ مومن مومن شیخ ابد الحق نے اس کا مطلب دسیا کہ کامل ایمان والا ہے پورا یعنی دوسرے لفظ ہے کہ اللہ تعالی کا ولی ہے جڑا یہ کام کرے کیونکہ کامل ایمان والا اللہ کا ولی ہوتا ہے من جہاں ان پولیس دل سان ہی پاؤ آ وہ میرے اور جڑا زبان جہاد کرے مومن اس کی شرح میں آپ فرما دے لو

انہوں انہوں برائیاں برائیاں تو تو میں میں کلا اور گالی کی دشن فارسی گالی نا میں دشمان فلرد اور گالی کر برا بولے نسی کرے یہ بندہ بھی اور حصہ حصہ کمال دار اس بھی کامل ایمان ملے ہے میری گل پہ غور جی میں کئی لوگوں کی میرے خطاب کے خلاف دا جواب کیا دے دے ہاں گاڑی کٹ کئی آدھے بابے فریف نسل کے خلاف بول رہا تو وہ پھر میں خدمت کم کرنی آج ہاں کہ کل کلوں کے خلاف بولنا فرض بنتا ہے اس بولنے نہ

گاڑی کٹ دے تو برا بول دے تو نصیحت کر دے یعنی کیا مطلب ہو کہ انہوں نے برا جو بول دے تو بولتا دین بھی غیرت پہچان کیا ہے اپنی ذات کی خاطر نہیں تو سرکار فرما دے لو سہوا مومن وہ بھی ایمان والا ہے کامل ایمان والا ضرور ہے من جان

کرے انہوں دل نال کہ دل نال جنگ فرمایا دل چنا دیا بری گلوں کا انکار کر آخر کرے ہو تو نہیں مجھے و محبوب و موتا الم و موتا غیر رب دل ہے افال احوال ایشا دل

دا عمل ملن دے دے دے دے دے ظالم حاکم بے دین برے کفر جڑا بندہ دل اندر کھڑے ہونا ہو انکار نہ کرے ہاں جی انہاں دی ہاں وچ ہاں لائی رکھے اپنا سونا چنگا چکر نہیں صحیح چکر میں دل دے اندر نہ انکار ہوئے نہ ہوئے نہ دکھ ہوئے نبی سرو نے فرمایا ہے نے بڑیاں کی تصویش کرنے والا پریمان تو فا دے ہاتھ ہی بڑھائی کے دل کے اندر نفرت لگا ہے حدیث پاک میں سنائی نہ مننے تو ہوں مان ایمان والا تو منفی حوالے لال سنائی ہاتھ میں اس وقت بے دین صحبزادے بے دین کے ہر برائی کا استحا اپنے ہاتھ نال کر چکرے پیڑیا انہوں کے گھر چل سکول انہوں کے اپنے ہونا انہوں دیا فہاشی اور یعنی کا منظر پیش کروں جس نے بہارا کے نام سے دو کنجر میلا ہوئے اس میں شروع اپنا کر کے تو ہوں جا مرید ہے وہ آخے میں تیرے نال ہوں تو نبی فرمان کے مطابق بئی ماں نے امام سارے کو سمجھا جہا وہاں کے کرتوتوں کے خلاف دل چ نفرت رکھتا ہے بڑا درجہ ہے ہاتھ نال جہاز کا جی نبی سونے بیان فرمایا دوسرا درجہ ہے زبان اور جہاد کا الحمدللہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال نا چیز کرتا ہے اس زبان نال جہاد والا فرض ادا کرتا ہے کیوں بھی کرنا وا میں کہ نہیں ایمان سبل ہے سرکار کا فرمان یہ ہے سنگیے اگر دیکھو میں فرمان رسول کی روشنی کے اندر اللہ تعالی کے سر و کرم نال شیطانی بےمان ہاتھوں کے خلاف ہی بولنا رکھے تو باوے کسی اور بات کھینچے جب خود باوے خرید کا راہ چڑھ گیا ہے نبی دین کا راہ چڑھ گیا میں اس کے خلاف بھی بول رہا کہ جہے بد عمل بے دین ملا ہیں انہوں کے خلاف بھی کئی لگتی ہے اس دو اب پھر حق توجہ حکوم قانونی چگلیاں کر دے کہ تے خلاف بول دو انہوں آدھے نے ایجنسیاں والے اور میں توجہ دسنا چاہنا کہ کوئی ایک ملا کے عوام کے شیطان ہوتے ہیں وہ چگلیاں جا سکتے ہیں حکومت والوں یا پھر صاحبزاد پیروں دو نمبر جڑے ہیں انہوں جا سکتے ہیں بھائی تھے خلاف بول رہے کئی بڑے بڑے مولگی جا سکتے ہیں بھائی کے خلاف بول رہے ہوں میں تمہیں پوچھنا کہ جیڑا انہوں دیا کیتیاں تے دکھ نہ کرے تو نفرت نہ کرے وہ تو سڈو ایمان تو ویل ہے تو جیڑا شیطان حق کی گل سن کے تو جا چگلیاں چاہے آخر تے خلاف بولتا ہے یہ مطلب اس لانسی کفر برائی کے خلاف بول وہ کس سے اٹھی پہلا درجہ بڑے مجاہد کا دوسرا درجہ چھوٹے کو چھوٹے کا زبان والے کا تیسرا دل ایک بڑے جانے والے کا چوتھا درجہ ہو گیا وہ جا دل کی برا نہیں جانتا وہ بے مان ہے تو جا سب دل چ برا جانا نہ جانے تو اس کا حق کا مخالف بنے ہاں جا کے حق کے خلاف بولے ہوں یہ دسو اس کتے کا کہڑا درجہ ہے یہ سور بھی سور نقل کہ نہ آپ شیتان دیا پوترا جی آپ کے دادیا کو کتا ہوئی نا جا اگلی کری تو کسی نے بولوں گی ہاں خدا تعالی کے خلاف بولو نبیا رسولوں کے خلاف بولو دین کے خلاف بولو دین کے خلاف یہ چلن اپنے بزرگوں کے دربار والوں کے خلاف یہ چلن تو یہ آخر سارے خلاف ہی کوئی نہ بولے یہاں شیتانوں آپ دو یہ بھول جاؤ جی یہ امت رسول اللہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کے فضل و کرم دے نال جب تک سڈے دکھ جانے مستفا دین تو قربان سمجھ نہیں آئی گل نہیں دا دل ہاں یہ ہے میں یک جان چک نہ بسا دیے مسکی کے دو سب جان ساغیم فدائے سگے دربان محمد شیخ سادی عرض کردہ بارگاہ رسالت یا رسول اللہ ساری ایک جان کیے سو جانا ہون سادی شرازی دیا سو جانا رسول اللہ سرکار جناب دے در دے قربان دے کتنے کو قربان دے دعا کرو اللہ تعالی اس قربانی دی توفیق دے چھو میں کسی ایجنسی دے شتونگرے تو نہیں ڈرتا نہ من فکر کروڑ ایجنسیاں بیٹھیا رہ جنہوں رب دے کتا کرامن کا تدین رب کا خطرہ نہیں یہاں شتونگریاں کے لکھن تو سانو کی خطرہ ہو من الناس يشري نفسه ابتغاء مرضات سونا فرماند میرے بندے ایسے ہوئے جی اپنی جان اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کی خاطر دے سکتے ہیں میں جب آئے پڑھی ہونا تو میں سودا کر لیا جی, جی، میں دیکھ سکیا میرے لوگ تو گزر گئی اگر بے نیاز خریدے تو بہو نہ خریدے کیونکہ ایسا یہ دعوے کہہ نہیں سکتے وہ پاک تو ساری جان پلیت ہے کہ انہیں خرید کر لی نہ

تو سمجھ آئی نہیں کوئی نہ آئی ایک حدیث مبارک ہو سنا دیں سنا دیں میرا بولو تو سبحان اللہ کیوں پھر ساٹھ ندی زبان توجہ اتنے تبدیل کرا میں کئی بار آدمی کی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک سمجھا راگ ملا ہے سبحان ظاہر راگ لا گیا ہم دے بن گئے اور ہیل ظاہر میں کرو تو نفی کا کلمہ بن گیا جنہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سر کر دیا ہے ظاہر نہ کرو تو اس کا مطلب بن گیا رسول کوئی نہیں الٹا لا الہ الا اللہ ان سے کرو تو اس کا مطلب اللہ کوئی نہیں الٹا کفر بن جاتا لا الہ الا اللہ الا اللہ یہ ظاہر کرو سینے کو محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کرو تاکہ اللہ اس میں بات صحیح پڑیا جائے تو لا نفی کا نمبر توجہ لال بولے گا سبحان اللہ اور کبلا ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنا دینا سنا دیا کبلا کنز امال شریف حدیث کی کتاب الخلافت محل عمارت اس بات کے سنانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی بن اجرا یا بن بن اجرا اجرا اللہ اللہ من من عمارت عمارت اے پہلو

لا كرنا بے حادتی سرکار نے فرمایا میرے آن گے میرے طریقے میں نہیں اپنا گے میری کو نہیں چلیں گے میری سنت میں نہیں اپنا گے نبی پاک نے فرمایا جن سیاگل کیا نبی پاک نے ندی پان کو ہو گے بدھو بدھو

وہ سارے سینا سردار ساری کی اصل کا مالک جنہیں حبیب فرماوے پاگل کے چلے لنچوں میں جگہ سیاح سی اندر کا کھوتے کا پتر ہو رہا ہوتا نا چیز کی زبان کوئی نفر بولے گی پہلی گل کرے گی جی پاک نبی فرور کے فرمان چاہ گئی ہے سرکار نے انہوں نے پاگل فرمایا میں ہی انہوں نے پاگل آنا جڑا نہ آخسی میں آخسا خود پاگل کا پوتر ہاں۔

توجہ ہے اور سن لو وہ حکومت کے اندر بھاوے کوئی صحابی نے سجائی نہیں تھی وہی پاگل وہ استفاع کا طریقہ گیا اور نبی فرمایا جڑے گے میری سید چڑھ گے وہ حاکم ستھ میدان بہت چلے گئے

میں گلا کرا کئی تھان سے شکایت پہنچے تو بابے فرید دے خود بابے فرید دے دربار مبارک دے دیکھ فقیر کشتی دی یہ گل پہنچے تو بابا فرید ہوے خوش آخر سارے بال کے تاریاں گلا سڈے سونے نبی دیا گلیں جنہیں بھی ہر گل دیکھتے میں بکھا رہا میں پیاسا رہا میں چیلے کتے کیوں کتے میرا مدد میرے پرانی ہو جائے نہیں فرمائی نے میرا بولو تو سبحان اللہ قسم خدا بھی پھر کے جاؤ میرے پاگ نبی سرکار نیل مواد والے سے آپ والا چل کئی بھاؤ اتنے کئی بہت میں مر گئے قسم خدا بھی کر کے نا جی کوئی مستفا دین چاہے باقی سب چلے نے سب دل نے منظر کا بہ ہم ملت تو بڑا ہوں من ساتے نفسا اللہ تعالیٰ فرمان ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تو کچھ پاگل فرفی تو فرفی پاگل اللہ من ساتھ جنہوں اپنی جان بھی بھی ہو نہیں مطلب جہاں اکل والا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پورا راشی سمجھ آ نہیں گئی

تھوڑے نبی نے دین خلاف ہیں نبی سلوائے جہاں بندہ کول جائے گا حکم آئے گا انہوں حکومت والوں کے کول جائے گا سب جاتا ہوں بڑی کر کے تصدیق کرے گا کی امداد نال لے امدادی گا میرے پاؤ کلو سر والے پروگرام لفظ میں انہوں کا نہیں ادیس رسول نہ ہوئے میری دبان وٹ کتوں کے غلط کر دے پانچ کتوں کے لیکن سنا تھا میں ضرور سنو نبی سرور نے فرمایا ولا یار دونا ظالم ظالم بے وقوف حاقم کی تصدیق کرنے والے امداد کرنے والے ان کو جان والے فرمایا لا یار دونا ہاؤزی میرے ہاؤز کوفر پہ نہیں آؤ گے میرے کو رب کے فرشتے دیکھ کے انہوں مطلب ہے وہ کافر وہ ہے بئیمان تا کر کے نبی فرمایا نہ میں انہوں کا نہ وہ میرے آگے نہیں مومن جان گے انہوں نے بئیمان ہوگی جانا فیصلہ میرے مزید فرمائی میں اگے سنو

سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی بولو تو سبحان اللہ یہ آدھے نا یہ نات خون کئی آخر نے نات خون نات خان کئی تھوڑے نات خان نے تو بہت نات خون نے جہے ایمان والی نات پڑھن تو شہاد غیرت کے پابند ہون وہ تو ہیں نات خان ہاں تو ہر کی آدھے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ان شہدانی حکومت یا بال ان سکول حکومت بھرتی ہونا چاہتے ہیں یہ چنتا بھی بننا چاہتے ہیں انہوں نے گوٹ کی تصدیق دینا چاہتے ہیں یہاں کے بارے میرے لیے صاف کیا فرمایا ہے یہ میرے لیے نہ میں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں کہ وہ سکوں آپ کا فرمایا میرا ہم اپنی قریب سرکار آئے دینا فرمائے وہ کوئی سمجھ لگی نہیں کوئی نہ میرا میرے تو سبحان اللہ کتنے لگے پھرنے آتا کتنے لگے پھرنے ان کا مطلب یہ نکلے جی اپنی نسل حکومت پاونا چاہیے حکومت ایمان نال دسو تو پاگل نے کہ سیاح نے کیوں بولو ہے دین انگریز کروڑ لانچ نظام کفر کا سونے نبی سرکار کے فرمان کے مطابق فکر نہ بوٹ دیا تصدیق کرنا جڑا کوئی ایم پی ہوئے ایم ایل اے ہوئے ناظم ہوئے پھر سہم روٹ والے لے لال جدھر کا بلا ہاں ایمرجرسی کی جنرل جنرل کون سر رہی ہے کتوں جو آخر یہاں تصدیق کرنی ہے انہوں کی امداد کرنی ہے انہیں جو جو آخر آخر وہ وہ نظر لیڈیز لیڈیز میوزیکل میری لائف والے سارے دیوان اچھا۔ اچھا۔ تو دیوان آخے آؤ جی آؤ پاک پتن دیا کنجری کٹھا ہو کٹھے ہو اوپر سے آ گیا ہے میں نازل ہوں تو میں ہر سارا لگنے وقت تو آپ کر سکتا ہوں جڑے جڑے دے دے ہاتھ ہاتھ تھلے رکھو رکھو رسول ہاں۔ Yeah. جی گل ہوئے بابا پر مرمیا پر امریکہ پاک پتن دیا کنجری کٹا ہو کٹھے ہو اوپر پیاج آ گیا ہے میں ہوں تو میں ہوں سارا لوگوں نے وقت آپ کا آگ پس کو سمجھ آئی نہیں میرا بولو تو سبحان اللہ میں بابے فرید کا بالکا ہاں۔ انہوں کے درد کتوں کا گلام ہوں تو میں تو آخا گا تو آخر رہا گا کہ بلے پاگل کے کافروں کے راہ سے نکلو اپنے بابے کے راہ سے چلو کیوں بھائی دعوت دے سا حق بن گیا کہ نہیں بنتا فرمائی میں یار یہ دیکھو بھائی کوئی بھی دربار والا پیر بزرگ اللہ تعالی کا کامل ولی ہے ان کا پتر جو ان کا راہ چڑ گیا ہے تو اصل تو اس پتر کا آپ راہ چڑنا ان کا حق بنتا ہے وہ پیو کا راہ نہ چڈے تو ساڈا حق بنتا ہے بڑا اصل یہ نہ چڈیے جی اپنے وڈیرے نے چڑ گیا ہے تو اصل چھوٹے نے کیوں نہ چڑیے تو میں فرمائی گستاخ نہ بن گئی اسان نہیں راہ فرید نو اس واسطے نہیں منیا کہ اصا اس واسطے منیا کہ سارے محبوب سرکار کا غلام آخر سفینہ

باب فرید کا پتر ہو گئے سید آل رسول ہو گئے کوئی سید ہو گئے کوئی نہیں جی سونے نبی کا راہ چھڈ گیا ساڈے نزدیک مراسی تو بہت سمجھ نہیں آئی نہیں میرا پورج لال بولو سبحان اللہ بار پھر سمجھ میرے نبی سر بھرنے سال پھر فرماؤ سر میرا امتی بن کے آئے ہاں گا ہوں اپنے آپ ماریا کسے پاسوں یہاں چگل کے پتروں دے حامی تو نہیں بنے کھڑے امدادی تو نہیں بنے کھڑے یہاں کے جھوٹ کے کفر کی تو کرنے والے نہیں بنے کھڑے جی بنے کھڑے ہاں تو سمجھی ہو گئے کوسر تو جان ترا رکے کے پا جی کسی نہیں نہیں پہ پہ امدادی بننا ساتھی تیرے واسطے پیالے پہ کے انتظار کھڑا کر دیں پچھوں رحمان دی جماعت تو شیطان دی جماعت دی پچھان دسو یہ پچھان اور رب رہ بہلا شریف سوکھا کر سکیا تیرا توجہ نال قبول رہا اچھا میں ایک گل کر حضرت صاحب اعلان کرن لگے سن حامد کازمی دا اقبال اگری دا اقبال اگری دوسرے اقبال اگری شجا باد والا شجا باد والا گٹھو اس کی گل تو کر دیا اقبال ہے میں چاہ پیا اگر اقبال چشتی کرا لاہور والا ان میں آنا مولی پاؤں گا شجا باد لو یہاں دونوں کا شیشا ویخ لو میں نہیں دیکھا

بامکان مرکز مرکز البدر اسلامی نیو ہاؤس ان کالونی لودھا روڈ فجاباد چار جون بروز اتوار بعد نماز شاہ اس کے اندر یہ عبد الرحمان مکی پروفیسر ڈاکٹر جماعت دعوا دا مدیر امور خارجہ بھابیاں دا یہ سارے بھابی دو بندی کٹھے آئے اقبال اگری کا نام

میرے پیروں دے ہاتھ لا لا کے ہاں، تو اپنی اکھان چلا سن دوسرا بھابیا بھابیا سیاسی جب تھی آئی گل کر رہے ہیں حکومت کا مقابلہ کرنا تو جب دینی جماعت پلیٹ فارم لے جایا تو کٹا کیتا نورانی صاحب نے تو شاباش شاباش مطلب،, مطلب یہ مطلب یہ نکلا تیرے نزدیک یہ باقی جماعت دینی نہیں سارے پڑوا کر دوبارہ کلمہ پڑھ جی تیرے نزدیک شیوا بھی ساری جماعت دینی بھی پھر تم کلمہ دوبارہ اپنے آپ مسلمان بھی گزارا کر بےمان کو بےمان سمجھنا چار بے دین جماعتوں نے دین سے باخل بھی حمایت کا نتیجہ میں تمہیں پوچھنا تو نزدیک ابھی دینی نہیں نہیں تو کے گل سن صحیح سمجھ کے اتحاد کرے وہ خود نہیں سنی وہ ہے خدا کسی بھی مذہب نال اتحاد نہیں ہو سکتا نہ میریت نہ عزت کرو تاری جب تفا سارے ایمانوں سچا آکی جانے جے تو صحیح آکی جے تو تصا تو دین کو گلت آخیا میں نے ہو چکے حامد کازمی کا شیشا اخبار نیا اخبار ملتان کا جتوں کا حامد کاظمی ہے تین مارچ دو ہزار سات کا توجہ صاحب صاحب ضیا خبر اخبار والا ایڈیٹر ایڈیٹر چیف جو پتر ادنان صاحب لندن مریا جندیق سی پیو بھی اندازہ جندیق بھائی مان اللہ مین لا دی جن نے تقریر آخر تقریر کی فلم والوں میں سنا تو انہیں آخیا آخر فلما لو تو تسا بھی جی لوگوں کا دل خوش کر سکتے کرو جی لوگوں کا دل خوش کر سکتے کرو تسا رب کی بھی کر دو کپڑے لہاو کردے پردے کے خلاف جو مرضی کر دو تو جی خوش کر دو فلما لو عبادت کر دو کیونکہ لوگوں کا دل خوش کرنا عبادت ہے تاکہ میں جان ہوں موریوں کے گھر میں پردہ ہے بات کرتے ہیں کہ کیا ہے پردہ تو جیسے خوش کر سکتے دل خوش کرو میں سر میں کیا ہوں میں اس ویاہ شاہد نو آنا کہ میں بیٹھا ہوں ہاں تو میں ہر رہا کہ اگر کوئی بندہ تیرے گھر سے آ جائے تو تیری ماں کا دل بڑے خوش ہو تالی مارو مسجد کا شور ہے نا میں گل جی کر رہا اس کو پکاؤ دل جہاں کتا آتے کسی بھی دھی بہن نچاونا وہ کپڑے لوا کے ننگا کر کے پیش کرنا یہ دل خوش کر کے عبادت کرنا خدا بھی لوگوں اللہ ملو ایک کافر آلم جہاں ہے ان کا پتر کافر آدم بھی مرے اس سے لانا کچھ کتنے ہو کے خوشانتی مل رہا ہے بارے میں بھی سرگرم سرایا گیا ہاتھ لال جہاد کرے گا جڑا زبان دکاندار کرے گا جڑا دل دن کرے گا ہاں ادھر دیکھو میرے نے کی ابدل وحیم ربدانی بھائی ملکان والا حامد نے اگے کو بیٹھا جی فوٹو پھر کی کیا گئے ادنان شاہد نے ظلم کے خلاف جہاد کا فریدہ انجام دیا مریا جی اخباری شیطان جڑے چکلے اخبار بیاں کاغذی چکلو جی ٹی وی نو بیاں ٹی وی نو بیاں یہ مشینی چکلا ہے کاغذ اخبار آنا کاغذی چکلے سکول آنا ٹیچر چکلے ہاں پھر ایک خوشامتی کی کیا کر ہے اچھے ظلم کے خلاف جہاد کا فریدہ انجام دیا ادنان شاہد جڑے اے ظلم کے خلاف جہاد کا فرد پورا کرتا رہا ہے ہاں ویک لو یہ فرد پورا کرتا ہے ایاش ایک پاس حامد کاغمنی سے دوسرے من اخبار سے ایاش شیطان فلم بنا ننگی کمری پٹھی ہوئی پی ہے تو ظلم کے خلاف بخلا جہاز دیکھو

رنگ کسی بھی لتان کوئی مریا ہوتا ہے تو فوٹو کھینچی تو عورتوں مسلمان یہودی تحبیب طریقے مطمئن کرنا تو نجانا رحمت دلانی اسلام کے خلاف اخبار کا کون ہے میں پوچھنا ایڈے کتے ہیں جی ہیں خود ظالم نے یا ظلم کے خلاف جہاد کرنے والے جہاں کے ظلم نے آپ جہاد میں تو ملکان پڑھا مت کو سمجھے میں آپ بولنا میں اگلے دن ساڑھے چار گھنٹے ملتان شہر میں اچھے مجھے کٹی تو چنگی کی کہا کہ کٹی ہے تو انہوں پوچھی کوئی لاہور کس کی خدمت کر گیا انہوں کا دل کیا آخر سی کہ گل چیشتی صحیح کر رہا ہے اور میں میں واسطے ایک گل ہو کر سکول نے ننگیا کے بول کے تب جاتے ہیں رنگا نال لے جاتے ہیں گلفان ہے تیری مسئلے گلفان لاری مسئلے کا برا حامد سعید آدمی کا سخت آدمی جمع اور پانچ وقت کی نماز اتنے ہے دو بندی دو بندی بنا دہ وقری نماز جمعہ ہے دہزمی میں میرے اتنے بولیا میں دسو جو دو بندی امامت دا اہل ہے ہی نہیں تو پانچ وقتی نماز کیوں کیا پڑھا ہے کہ جی امامت دا اہل ہے تو پھر جمعہ انہوں کیوں پڑھاؤں ٹھیک ہے تے نزدیک دو بندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے دو بندی امام بنانا جائز ہے بس میرا اچھا اچھا تو کسی لوگوں کا مریض نہ بن کسی بے کا مریض نہ بن کسی اس بندے مرید نہ بن جگہ کسی بےمان اتحاد امام اہل سنت مجھے بغیر ملت شاہ مرد فاضل بریلوی مساور دنیا میں جگہ جگہ فرماتے ہیں وہ کسی بدبی بد مدر سے اتحاد کرتا ہے سنی نہیں جی تو کسی کا مریض نہ بن جی مریض بننا ہی نہ تو پیر میں ہوئے شاور جگہ بڑھ

تیرے نورانی کی ہمشیرا جہی ہے وہ الیکشن لڑ کے تو اسمبلی گئی بیٹھی سی تو ہر بچوں استعفا دے کے باہر آئیے میں تین پوچھنا کیا پیر یہ جو دن ہیں دیا دیا اسمبلیاں لانتے اندر پیر ہوں گے گلا پیر نہیں ہو سکتا جنہوں اپنے پیر ہیں نہیں نہیں ہرانے کردر بندر میاں سعید سن جو میاں سعید کیتی سی نا بول سن ہمیشہ حق والے باطل والے جھوٹے کے کردار کرتے ہوں

فلانا یا رسول اللہ آخد ہے فلانا یا روی دیکھ کھانا ہے فلانا دربار سے چادر سے رو گئے تو میں انہوں ہر سو کو پیر کیا آخا ماشاء اللہ تو عاشق ہے میرے کو ان کی بےمانی نہیں ہو سکتی ہاں، میں ویکھاں گا جی میرے نبی سرور حدیث سنائیے تو ہاں جی دل کے کفر کا مخالف ہو سی برائی کا دشمن ہو میں اس کی تعریف میرے زبان میرے ہوٹ کرن ان میں خوش ہوں میرا ڈٹ بولو سبحان اللہ نو بچ ہوں شیطان بھی جماعت کی پہچان سناو ملتی گی نہ نے کی مطلب یہ ہے منافق منافق منافق جو ہے نا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے یہ ادھر کا بنائی اولیا نا ادھر ادھر ایک ہو گیا ادھر ہر منافق کی مثال دیتی بکری دی حدیث رسول دیوا منافق کی مثال واری بکری دی باری بکری خواہش مراو کی خاطر کبھی اوس اجڑ بکرا لگے گی کبھی اوس اجڑ بکرا لگے گی

دلی

ويهلكون على البر بهم يعلمون آئی کہنے لگا آ دوستی لائی ہے تم تھوڑا میں رلاو گا نا تو کوئی گلاس ود ہی جائے یہ پیشاب کہنے لگا بدھ بدھ آخر مرے میں تھوڑا چنگا جی تڑنا ہے تو میرا کسی نہیں میں کسی کام کا رہنا نہیں ہاں۔ جب بئی بئیمان بئی والے آخ نا اتحاد کر تو میرے نال ہے ہاں تو چلو تو پہلو کلا ہے میرے نال لگے گا تو دو ہو جا گے تو ایک ایک تو دو یار ایمان والا جڑا ہے وہ آدھا اتری میں کلا چنگا جی تیرے نال رہنا تو ود تو جاتا پر رب خریدنے والا لے سی نا سمجھ نہیں لگی مجھے یہ ہے کیوں کسی بے مان یاری لائی ہے جنہ کی بےمانا لگ جاتی ہے انہوں کی رب نال نہیں لگتی سنو تسا بھی خالص یار چنتے ہو جا یار بننا چاہے تھے دشمن دے گھر آئے جائے تو تعلق رکھے تو ساؤں سانس آدھو بھائی گل سن ایک من رہو سان درخوا بندہ نہیں چاہیے اچھا تو تھان درخوا نہیں چاہیے تو رب نو چاہیے

ہم کو محبت کے تھا رام دلتا ہوں لکھتا ہوں کہ ادھر ادھر کی میں بات کر کے بتا تو کاٹا بنے سے غرب نہیں پوری اس کا سوال ہے وہ جگہ دل قوم سے بڑے تک گاؤں میں دین ملا نہ دنیا

رب دے راہ پر روکاں گے دین پر روکاں گے دین والے پاس نہیں چلن دیں گے حضور کے طریقے سے نہیں چلن دیں گے تو منافق کی ڈگی نہیں یا میرے نہ دل من کر وزن ہے نہ حلم مارو نیکی تو روکیں گے برائی کی دعوت دیں گے تو شیطان کی دعوت سمجھ نہیں لگی اچھا تیسری نشانی اللہ تعالی کا ذکر دو سر دیکھو گے شیتان کا کرنا مس ہو جی کسی نے جی کسی نے رب کے ذکر والے پاس آ بھی جان گے تو وکھان بھی خاطر تو ووٹ لین بھی خاطر یا لوگوں وکھان بھی خاطر بابا سن یا سکا مومی نام بہتا کام شیطان کا کسی نے مر کے ادھر آؤ گے تو یہ لوگوں دکھان کی خاطر تین نشانیاں پکیاں سکیاں رب پالا نے شیطان دی جماعت دیا دسیا پہلی کہڑی پہلی نشانی کہڑی دسی یہود مار دوستی دجی رب کے راہ تیسری اللہ تعالی کا ذکر رب کا خوف نہ رکھنا قیامت کدا حشر ہر شہر کو بلا دینا اور اکھان سے کرو بند اکھان کرو تو وار دو سکول یہ سارا گھر ایک دو سے رکھتا ہے یہود لوگوں دو سر سید جہرا سی انہیں سکول کھولے اس واسطے سے آدھا سے مسلمانوں کو انگریز دشمن سمجھتے ہیں مسلمان انگریزوں کو دشمن جانتے ہیں میں ایک درمیانہ راستہ کھولنا چاہتا ہوں میں سکول کھول کر ان دونوں قوموں کے درمیان دوستی کرانا چاہتا ہوں کی کرانا چاہتا ہوں ایمان میں دسو سکول سکول پڑے حکومت لگن باڑہ نہ لگ انگریزے دوستی یہی بتائیں ماشاء اللہ انگریز بہت اچھی قوم ہے بہت قوم تریفا انہوں نے سنو دوست کی نشانی ہے دوست کی کہ اگلے کا راز دوست کا رازدار ہوں ان کا خیر خان ہوں ان کا امدادی ہوں حکومت انگریزوں کی خیر خان ہے یا نہیں بد خان تاری بد خان انہوں کی خیر خان امدادی امداد کر کے اپنے برابر دیوبر ہاں بلا پہلی نشانی اتنے پکی گئی دوسری نشانی کی سی رب راہ یہ نشانی پکی ٹھکی ہوتی جو تھڈو رب سونے دے دی مثلا مثال دینا عورتوں چ رکھنا پردے چ رکھنا گھر چ رکھنا غیر مردہ تو بچانا زنا تو بچانا بدکاری تو بچانا یہ سارے دین کا حکم لیکن وہ لانتی آخر گے نہیں نہیں عورتوں کو نکالو آزاد کرو ہر پاس لیاؤ کلبا چ لیاؤ جتنے شانہ بشانہ چلاؤ تاکہ انگریز خوش ہوں ہم ہم باہر کی قوموں کو برابر جا کر ترقی کریں گے ہاں جی پر دین تو روکن داری داری تک تو روکن ہاں جی میرے سر تک ہی سکوں نبی سرکار دی سنت یہ بے عزتی کرنے انہیں رکھا چڈیے انہیں رکھا چڈیے ہوٹل دے یا براسیاں دے سر سے پگ دی سنت ہوٹل دبے یا پیلی پگ بن کے بولنا ہوتے ہیں صدر سدر لے کے پولیس تک ہر ایک دس کریم دا طریقہ چھڑانا ہے قوم کو یہ لیاؤ زلیل بندیا کے سر کو زلیل بندیا اس پاس لاؤ جب زلیلوں قوم دیکھے گی نبی پاک سرکار دا کام سنت طریقہ سوچو پگ والا کی کھڑے نے تو کہ نیڑے لگ انہیں آخنا یار فنی وہاں کی سفر چاہیے ہاں؟ میں مثال دینا اگر پینٹ شرٹ چوڑے نالیاں صاف کرنے والے صرف پہنتے تو کسی پینٹ پاؤنی سی پینٹ پاوے صدر کو لے کے پولیس تک پگ سونے پرن کی کون پاوے گھر جلسہ بھی نہیں ہون دیں گے لکی رانی سرکس کا سپیکر اتلا چلو موت کے خو اتلا چلے ٹوٹی میرے کب جی ایماندار دسو بابو فرید سرکار کو چار سے لے کے پولیس تک ہر ایک سے جی نبی کریم کا طریقہ چھڑانا ہے قوم کو یہ لیاؤ زلیل بندے دے سر کو زلیل بندے اس پاس لاؤ جب زلیلوں قوم دیکھے گی نبی پاک سرکار دا کام سنت طریقہ سوچو پگ والا وہ کی کھڑے نے تو کہ میرے لگنے انہیں آخنا یار ایسا نہیں انہیں بھی سب چاہیے ہے ہاں؟ میں مثال دینا اگر پینٹ شرٹ چوڑے نالیاں صاف کرنے والے صرف پہنتے کسی پینٹ پہنی سی پینٹ پاوے صدر کو لے کے پولیس تک پگ سونے فلم بھی کون پا رہے جی کی رہنے سرکس کا سپیکر اتلا چل رہا موت خود اتلا چل تو تین میرے کگ جدی ایماندار دسو بابے فری سرکار کو چارے پاس لانسیاں نے اٹھ دن پوری لانت ملی یہ ٹھیک نہیں تو جلسہ ہوں اج جنا کرایا ہے یہاں بھی ود کے کرایا ہاں اگلے آخر تو جلسہ سمجھ بند کرو بند کرو نہیں بتا تو اس مولوی نے سوچ سمجھ پہ اس مولوی نے سمجھو ذرا دکھ لگا بہو دے

اچھا بلے بلے بلے آدھے یہ تو نے ہاں کلا بند کرنے بجائے نہ رکھ ہم کٹھے بند دو

اور میں آنا ہوں کسی پوچھا بلیا بلے تمہیں گسا بھی آتا ہے اور ایسا بڑا آتا ہے نہ سمجھیے ایسا گسے تو خالی آئی انہیں آنا کبھی آتا ہے کہنے لگا جب کوئی غورت کی گل کرے نا ابھی وہ پھر آپ کو بن جاتے ہیں میں بچوں لگ جاتے ہیں ہاں۔ اللہ کے بندے ہر کسی کو ڈالنا ہوتا ہے بلے بھی کیوں پالنا ہوتا ہے یہ نہ سمجھا کہ بلہ بلے کی ہانڈی بل دی دوست مارتی اور کبو جب کوئی پردے کی گل کرے غیرت کی گل کرے ایمان کی گل کرے دین کی گل کرے قوم بچاؤ کی گل کرے ہوئے میں یہ میں کرنا سڑک ہے مطلب سارے ہو گیا معلوم ہوا یہ ہے مطلب مطلب بھی سمجھا مطلب سمجھاوا شیر رام سمرے کتا پال کے کتا پال کے اس سائی کی کھوتی کے رستے نو ہر ہم لاگ کتے ہیں مکین مہنگا دسو وہ بے غیرت کی بننا ہے مجھے اپنی کی غیرت بنا خوش ہو کے ٹرتا رہتا ماشاء اللہ میری بہن کی میری دھی کی بنی بہتی ہے بہت بنی والی بہت بنی والی کرم والی قسمت والی دوست میرے نہیں جن ہوں ہاں جی جٹ بندے آئے نا جٹ بندے یہاں سے کوئی غورت والی گل ہے گئی ہے جی ترقی پا گئے ہیں نا ہاں، اپنے باقی غیر ہے وہ جڑے ہیں نا وہ ہر پر ہاں، فوج سخی لوگ نے اتے ایک کلب ہر اتوار ہفتے کلب بڑے افسر سارے کٹھے ہوتے ہیں آپ اپنے نال لے پھر وہ شیئر کی شام غریبہ نہیں ہوتی بڑے منحصر ہے جہاں مرضی جن کی مرضی لے جائے وہ پھر جناب اتنے ڈانس کر کے نچ نچ کے تو جناب جی، آخر تے دین قرآن ایمان ہر شہر کے قاتل جو بن کے اپنی قوم کو کتا کوٹی کی غیرت کھا جائے یہاں قوم پالے تو یہاں اپنی قوم کی غیرت ہی نہیں آتی دھی بہن بھی نہیں آتی آخر یہاں کوئی گل ہے تو نہیں آتی تو میں سمجھ لیا سجنا قسم ذات ہی میری جان ہے پاکستان مت کوئی لکھنے والا بیٹھا ہوئے تو کاغذ سے وزن پڑے نہ چیز میں چرخا ہوئے ہاں اس حکومت میں کتے پارے دیں گے کتے پارے ہوئے تو چلو کسی تھان سے اگلے میں بہتر گے یہ ایڈی رنگ کی شہر ہے کہ میں کدھر بہتر ہے تو ابھی بہتر میں بائی پاس سے میری گڈی خراب ہو گئی تو موٹر والا افسر آ گیا ہاں جی بگیار آ گیا بکری بھی مایا پاس درد لے کے اندر کہ خراب دیکھ رہی گی تو بڑی کم تکلیف ہے کی گل ہے اور میرا اندر اندر بولے سڑے کہ وہاں رہا تو کی پوچھنا گل میں ہر تھان سے مارو مراؤ تو گی سڑک خراب ہو جائے کی بات ہے بلے بلے بلے بلے بلے بلے ہوں جناب وہ کھلوتا تو نال گزرا کھوتی والا ایک بابا انہیں پانچ سات بگڑیاں مائیاں بھاریاں تو وہ بول کے سڑک گی سے چڑیا ہوا جی۔ وہ ساری گی کا انہیں پتہ نہیں تھی وہ ساری گی کے نال نہیں آیا بس انہیں ویخ لیا تو انہیں لا بول یہ سی وہ جی وہ جن پتا پایا ہوں ہاں تو ویخ پہلا منہ جب کھولتا تو کی کرتا ہے وہ جناب نے پہلا منہ جب کھولیا ہے ہاں بڑی بڑی کتی ماں کا پتر ماں تو بیٹھیا سنگ اچھا یہ گل کر کے بے غیرت کون میرے کو گیا میں کھڑائیے ہوتے وہ بھی کسی سونے بچنا ہے یہ سنا میں آپ جیویں حکومت میں اوے نہیں کہوں میں ایمان دار دسو اچھا اچھا کتنے بٹھا مرد چوری دو بچوں کا پیسہ لگ جائے تو ایک مجھ بول مارتا بنتی کوئی نہیں جیت دو تو سمبول تو نہیں میرا گھر اللہ دا بندہ میں تم کی پہنا اتنے کھوتی دا بچہ گم ہو جائے نا چوری ہو جائے تو کھوتی دینی پہنتی ہے تھانے میں تو بچہ مڑ جاتا ہوگا اچھا تے پاس بھی نہیں آتا میں بھی لوگ بھلی چکی سے گل کرتا ایک بندہ بادشاہ سی بادشاہ مطلب وہ گزریا گلیا اگوں ایک مائی چرخا پہ کتو تو چرخا کتنی کٹی جائے بادشاہ وہ فلم گیا تو ساچا مائی اور شرم چھا

بادشاہ وہ تو کنو کنو چپ کے جیلے سکتے ہیں اتنے تو تینوں ہر ایک گاہ کھڑنا ہے جی گاہ ہاں تو بچنا چاہتے ہیں نا تو جیلوں میں تو نہ تھک اپنا جیل میں ختم کر تین صاف سے آ جا سکھا سکھ کی مائی بھی تین دعا دے دوں توجہ نہیں فرمائی

ظالم تو ظالم حکمران اپنی قوم نو آپ مارتے سن لیکن باہر دیا حکومت نہیں مارن دے سن فراؤن نمرود بھی سمجھتا سی کہ میں اپنی قوم کا بادشاہ ہاں۔ میں اپنی قوم کی سرحد کی حفاظت کراؤ کوئی باہر کی حکومت کا بندہ میری قوم کے بندے نہ مارے آپ مار دے سن آپ کٹتے سن لیکن باہر کے کسی بادشاہ کو کسی فوج کو ظالم کے ظالم حکمران مریچا پر یہ واحد نے سنگیو آپ بھی کٹتے رہو باہر والے آدھے کچھ نہیں آ گئے مارے دم

ایک دوسری گل گلتی نال ایس منو اکر اچھا، میرے پاس گلتی نال کیوں نہیں گل آؤں گا کہ گلتی ہوئی اگر جدھر امریکہ والے برطانیہ والے سلوک ادھر گلتی ہو جاتی جدھر اچھا ہی معلوم ہوا گل غلطی دی نہیں پیدا جانے کی ہاں، جان بوجھ کے مار دو مرا دو دل فرمائی نے نہ گل کرا جو میرے کو درخواست درخواست تو میں بھی کر دوں گا فوج تو ڈی آئی جی تک درخواست گئی پہ یہ کسی نہیں چڑتا فوج کے خلاف بولتا پولیس کے خلاف بولتا سارے خلاف بولتا ایک کتا ملا ہے منڈیا امداد کا اس میرے خلاف دکھا دیتی ڈی آئی جی ہاں انہیں دیکھا ہے کہ خدا تعالی کے خلاف کیا بلیگا نبیا کے خلاف کیا بلیگا قرآن کے خلاف کیا بلیگا عملی طور سے عملی طور سے کفر ہو نہیں رہا ہے بول نہیں رہا ہے چل نہیں رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کتے کی غلط نہیں آئی اس پتر غیر کرو آئیے جب میں خود کی برائی کے خلاف بولیا تو ہو انتظام کے خلاف بولیا تو پھر ملا اٹھا جاگیا گیا جا کے اس درخواست لکھی اس آخر اس مولوی چشتی نو اندر کر کے حکومت سب کر دے کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہے بلے بلے میں خود درخواست پڑھی ہے اپنے کھانا سردار میرے کو لے گیا

جی حق بولنے والے ہوں نے تو حق کے مخالف بھی ہوں تو ملا دکھاس نہیں سکھا میں کیا مارا اور بہ مار تو میرا غوث پاک پہ لتوں نپا کے جو دولت آپ نہ ستا دے تو میرا اس حال مر توبہ کے بغیر پھر میرے پیشر کی سادہ سلنڈر اقبال فلم ہے یہی دین دنیا پرست چٹو عالم خان مولی دو قسم ہوتے ہیں کندرے دین پرست کندرے دنیا پرست دنیا مجھے لکھا مفتی بات دنیا پرست یاد رکھنا قسم خدا بھی کر کے دنیا پرست ملا دین بگاڑ چڑھتا ہے ہاکم کے پیچھے لگ کے حکومت خریدی ہے پیسے دینی ہے حکومت آپ نہیں دین بدل سکتی جب تک ملا کنجر نال نہ رہو گے آپ بدلنے لگے تو قوم قوم کیوں بننے لگے نہ کسا یار کسا کوئی آلم تھوڑے گیا تو گل کیوں بنی ہے پر جب بئی مان دنیا ملا نے خریدتے ہیں تو وہ موہر لا چاہتا ہے بالکل حاکم کی بات صحیح ہے سردار کی بات صحیح ہے چودھری کی بات صحیح ہے جب وہ موہر لو پھر تمام پھنس جاتی وہ آدھے یار یہ دین دیکھو خوبی ہے یہ آلم سی بابا جانتا ہے یہ مطلب یہ جو کم ہوتا ہے ٹھیک کیا ہوتا ہے برباد ہوتی توجہ نہیں فرمائی گئی میرا مولا گل سمجھا سمجھاوا ملتان ملتانٹیا سائیکل چلتا سائیکل چلتے کچہری ایک جج زخمی ہوا تین بندے مرے میں حکومت بیان کی دیتا ہے حکومت کی منصوبہ جوڑ رہے ہے دینی مدارس کی نگرانی رکھنی ہوگی سکھر کی کتی تو بکھر بوکے سائیکل پہ بم پھٹے مجرم مدر فرائے جتنے دینی مدارس ہیں سب کی نگرانی رکھنے والے دن کا سارا دن نہیں پہنتا انہوں نے کال پڑنا وہ تو سمجھتے نا دن اچھا بسنت میلا ہوا ہوا پتا جی کن بندے مرے مرے پندرہ اخبار سے آئے پانچ کو سو دو سو بندہ مرا ہاں مرگ چوکھے تھوڑے سینکڑے کے حساب سے زخمی ہو تین مرن مدرسے کی تو حکومت نے کیا کیا جشن بہار جشن اور میں نہ زیادہ تو پوچھنا نہیں نہ تو اور بگیارو تیل مرے تو مدرسے لوگ تو پولیس کھلو گے تو سینکڑے مرن تو بجائے بسنت کی نگرانی اینج کر کے بند کی جاوے بجائے بند کرن ہو تو حکومت خود شریف ہوئے تو آ کے جشن بہارا یہ مطلب مرن دے ہم نہیں مت تو سمجھے جو مدرسے دے نگرانی تو مدرسے بند کر دیں اس واسطے جو نیامت مرد جو پین بند کر دو مرن کا درد نہیں انہوں کی گل کسی ملک کیوں کھلوتی ہے نبی سرکار تہذیب کی تو اسلام کی گل کیوں کھلوتی ہے وہاں لانچیاں صرف ایک پیڑ جیسے اور جس جج نے افتخار چودھری چیف جسٹس جنہوں ہوں معطل کیا ہے تو سزا کے دیں انہیں جنہیں جرم لائے گئے انہیں جرم سے ایک جرم لایا گیا کہ انہیں بسنت کے خلاف گل کی تھی اخبار کو آیا ہاں، انہیں آخیا وہ نمبر دو کوئی دیکھو تو سوچیے بندے بنا سکتے جو ہر سال پچھلے تو پچھلے سال بند پچھلے سال یا اس پچھلے سال پچھلے پتنگ بازی نہ دو تارا ٹکرائی بتی کھمبیا گیا تو نکلا دھماکہ نال سی کپڑے کی دکان پلازا اتنے لگی ہے اب ایک ہزار بندہ سڑیا سر بچہ کیوں پہ چھوڑ اچھا اللہ کے رسول کرو کسی پاس اچھا بھائی میں مجبور ہوں میں اللہ رسول گل کر اچھا بھائی اچھا، یہ دسو سمجھو اللہ نے فون کی گل کرنی قرآن دو پیغام لے کے آئے نیکی میں پیسے سڈے ظلم کے خلاف نہ بولو کفر کے خلاف نہ بولو برائی کے خلاف نہ بولو ہاں، حرام موت مرن ہزار بندہ بسنت کی تار دار تو میں نہ بولا تو کیا میں آخر ہزار مردہ کی ہو برباد ہوتے رہے جہنم جانے رہے مارن والے برباد ہوتے رہے رب رسول کی گل ہاں؟ کہ مرن کو ہلاکت کو بربادی کو ظلم کو سفر کو روکنا خدا رسول کی گل ہے کہ نہیں افسر صاحب میں افسر صاحب سے پوچھتا ہوں افسر صاحب آپ کربلا میں کہیں دوسری طرف تو نہیں تھے افسر صاحب گل کرنے تو دیکھ دو مسئلہ سمجھاوا تو حدیث پاک کا ایک مطلب سمجھا جا کسی بھی بیان کا کیا سمجھاوا میرے نبی سرور فرمایا ہے علماء امتی کام دیا بنی اسماعیل میری امت دے علماء یعنی حقانی علماء ربانی شیطانی نہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے اس کا مطلب بیان کرنے لوگ بہت جانتے ہیں خصوصاً بول لوگ وہ آتے ہیں ندیاں جن سل ہوتے ہیں ندیاں ایک طرح فرمایا گیا کہ مطلب سمجھو سمجھا مطلب شیخ ابن عطا اللہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری دی کتاب لطائف المنن اس لکھا ہے اس حدیث کا مطلب کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے کیوں فرمایا فرمایا اس کا مطلب یہ ایک ہوتا ہے رسول ایک ہوتا ہے نبی ان دونوں میں ہے رسول وہ ہوتا ہے جیڑا نوی شریعت لایا ہو یا پچھلے رسول کی شریعت خدا دے گی اجازت نہ تبدیلی کرو تبدیلی کرو تو پھر شریعت پیش کرو تو نبی ہوتا ہے سدا پہ چاہ رہے ہیں عمل کر دے بچے تبدیلی نہیں کرنا

انسان مطلب یہ نکلا توجہ کہ سڈے پھر سڈے پھر رسول یہ ہیں کہ جنہ جنہ کی شریعت میں کوئی رسول نہیں بدل سکتا توجہ نہیں فرمائی حضرت علیہ السلام جب آؤں گے جی۔ میں تمہیں پوچھنا شریعت کے رسول پہ عمل کریں گے یا اپنی شریعت گل آ گئی میدان اور میں دسن لگا کہ یہ ظالم حکومت والے خدا رسول کا نام تک نہیں لے سکتے اور میں آ گیا گل سمیٹ کے لا رہی سارے رسول حضرت اسلام ہاتھ بند کرو رہے تو میں سات ہمارا گھننا چاہتا ہوں اور کے ساتھ کہ کیا بکری تو پیا جائز بھی ہے میں یہ مناظرہ کرنا چاہوں گا اگر حکومت ثابت کر دے تو خدا رسول دا نام حکومت نو لینا نہ میرا جسم ٹوٹے کر کے کتنے کے بچ دے میں واسطے نام لینے خدا رسول دا حرام ہے کیوں کہ جو خدا رسول کے دین کے قاتل ہوں جڑے سڈا نبی ہو سڈا نبی ہو جنہ کی شریعت لے اگے سوا لکھ نبی کی گل نہیں چل سکتی کیوں تصویر ہو حضرت آدم تو لے کے کسی ہوبی کی گل ساری نبی کی شریعت کے مقابلے آ سکتی تا کر کے سارا لال فرمندر بجی گئی جن کے آگے سبھی خالی انگریزی یہودیاں کے سبق پڑھنے والے سانو سکھا پھرتے ہیں بلے بلے بلے بلے آپ ننگی کے کپڑے والے آخے مرنے شرم کر جن پتھروں کو ہم نے جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے بلے بلے بلے واہ بندی پارٹی میرے نبی سرور فرمایا ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ ہے حق کہنا ہے یہ حدیث ہے روزانہ اخبار پہ لکھی ہوتی ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ ہے حق کہنا ہے تو میں حدیث کا عمل نہ کرا ہاں؟ تو کرا نہ کرا

کل کلا گل کرنا بھی بدماش چودھری کی گل کریے تو وہ کہہ چڑتا ہو تیرے کن پیچھے میں گل رب رسول کی ہوگی کن پیچھے نہیں ہوگی گے میرے آقا میرے مولا میری ان ایک نو مسئلہ سمجھاوا تو حدیث پاک کا ایک مطلب سمجھا جہاں کسی بھی بیان نہ کیتا ہوئے سمجھاوا رنٹ کے بولے سبحان اللہ ادھر ویکو میرے نبی سرور فرمایا علماء امتی کام بیا بنی اسرائیل میری امت دے علماء یعنی حقانی علماء ربانی شیطانی نہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے اس کا مطلب بیان کرنے لوگ بہت جانے خصوصاً لوگ وہ آتے ہیں نبیا مثل ہوتے ہیں نبیا طرح فرمایا گیا مطلب سمجھو سمجھاوا مطلب شیخ ابن عطا اللہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری دی کتاب لطائف المنن اس لکھے اس حدیث کا مطلب کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں کیوں فرمایا فرمایا اس کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے رسول ایک ہوتا ہے نبی ان دونوں میں ہے فرق رسول او ہوتا ہے جیڑا نو شریعت لے آئے یا پچھلے رسول دی شریعت خدا دے اذن اجازت نال تبدیلی کرو تبدیلی کرے تو پھر شریعت پیش کرو تو نبی او ہوتا ہے جیڑا پچھلے رسول دی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے اگر پہنچانا ہے خود عمل کرتا ہے اگلے وہ دستا ہے لیکن خود تبدیلی نہیں کرتا وہ صرف تبلیغ کرتا ہے کہ اگر دستا ہے کرتا ہے میرے نبی سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے کیا مطلب رسولوں کی طرح نہیں کہ شریعت میں لیا یا بدل یا اپنی طرف ملاو نہ یہ ہے نبیا مانگو جی میں نبی پہلے رسول بھی شریعت پہ عمل کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے میری امت کے علماء فرمانے علی شان دا مطلب یہ نکلیا توجہ تے ساڈے پھر ساڈے پھر رسول او ہیں کہ جنہ جنہ دی شریعت نو کوئی رسول نہیں بدل سکتا توجہ نہیں فرمائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گے میں تمہوں پوچھنا وہ شریعت رسول تے عمل کر گے یا اپنی شریعت تے بولو گل آ گئی میدان اور پر میں دس لگا کہ یہ ظالم حکومت والے خدا رسول دا نام تک نہیں لے سکتے ہوں میں آ گیا گل سمیٹ کے لے آئی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہاتھ بن کھلو تو میں پوچھنا سڈے رسول دی شریعت دے اگے اسمبلی دے کتے بلے تے انگریز یہ آکڑ کے کھلو تے سڈے نبی دی شریعت بدلی جان حرام نو حلال کیتی جان تے حلال نو حرام کیتی جان

سارے سارے پروفیسر سارے سارے اسمبلی والے سور کتے ملے نہ چیز کے سامنے بیٹھ کے اگر نہ چیز کی ایک گل کا جواب دے میں وٹ کے کتے آگے سٹ سکتا مرو بولو تو صحیح ہے بڑی تاری جان بڑی کمال مصیبت بیڑی نو روا اتر پہ جہاں کوئی پٹا ٹوٹنا ٹوٹنا تو میری ڈر دور چیکنا تو گل تو سن گل تو سن میں جان ویچی بیٹھا میں ایڈا بڑا دعوی کیتا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا خونا نکلا اور میں یہاں آنا شعور ہے تو سکولوں میں شعور ہے تو سکولوں میں یہ سارے سکولی باندر کٹھے کرو میں سکول نہیں پڑھیا صدر تو لے کے تھلے تھا فراؤن والا زور ہے نا وکھان کیوں جو جھوٹا لڑتا ہے سچا گل کرتا ہے جھوٹ آتا ہے بول تول سچ نا جھوٹ تو نہ بول توں بولنا تو میرا کھلتا بول میں بول ڈھول کا ڈھول اتو ہو صرف سچ کا منہ روکنا چاہتے آدھے بول میں کیا کملا آپ اس دن جمے ہی نہیں جدو کوئی بولتا نہیں سکیا اللہ رسول کی گل کریے چھوڑو پر رب رسول کی بات کرنے لگواہ شریف سجن دی نشانی سن گل مکا دینا فرما جڑے ایمان والے نے یہاں کی نشانی ہے یہ خدا رسول کے دشمنوں کدی دوست بناو گے نہیں انہوں محبت رکھ گے نہیں بھاوے ہون یہاں دے آبا اہم پیو بھاوے ہون پوتر ابنا اہم بھاوے ہون اخوان اہم برا او اشیرت اہم بھاوے ہوے کمبا برادری جے ہیں رب رسول دشمن تے انہاں نال دوستی تے محبت نہیں رکھن گے ماں پیو دی خدمت اپنی تھان تے روٹی تھگڑا روٹی تھگڑا او کردا کرن گے علاج دوائی کر دیا کرن گے مکان بننے واسطے دے دیا کرن گے ہاں لیکن دوستی نہیں رکھن گے اندر نفرت ہوے گی سکے پیو دے نال وی آکھن گے پیو آ جے رب رسول دا بنے گا تے اسا تیرے غلام ہیں ورنہ نہیں ہاں۔ کی کریے ہوں رب رسول یہاں کے خلاف بولے تو میں رب رسول کی گل کر میں جب رب رسول کے پاس جانا تو انہوں نے کھولنا قرآن تو چک متار لینا یہاں کے خلاف تو میں کی کرا کر کے ہوں سکولی طبقہ تو حکومت آدھی قرآن انگریز بھی آتے ہیں امریکہ برطانیہ کے بیان بھی ہیں تو وزیر کے بھی ہیں انہیں آخیا یہ قرآن جو کافروں کے خلاف بولتا ہے شیطان کے خلاف بولتا ہے جہاں جہاں وہ آیا تھے بند کرو ان کا پڑھنا پڑھانا بند کر دو ابلیس کے خلاف نہیں بول سکتے ہاں وہ آدھے ساڈا لگ رہا آیا جی وہ خلاف بولنے جا سکتے چاہے دیکھو نا ہوں جدو ادھر جدو شیتان سے پاو گے لانت شیتان کے سے پاوا گے لانت شیتان کنارے شیتان جنا کرا شیتان چوری کرا شیتان ڈاکا بنا شیتان جھوٹ بلا شیتان کفر کرا شیتان کافر کا قانون چلا شیتان گل کرا شیتان رشوت شیتان شوت کرا شاطان تلا کر شیتان تھی بہن کی کمائی لارنوں بار کٹا لانت شیتان کے کماں سے وہ آتے ساڈے پائی آ ادھر جاؤ ہی نا رب والے پاس آ جاؤ رب سونے والے پاس آ جاؤ ادھر کوئی گل بول تے خلاف اسی سکتے ہی نہیں کیونکہ بولیں گے تو رب کے خلاف جانی فرمائی نے بہرے والی یاری تو ایوی ماری کہ نہیں چنیا میرے لگیا میرے توجہ ہائے ہائے ہائے ہوں صحابہ کرامی وہ کام کیا ہاں۔ قسم خدا دے برا برادریاں کوئی شاید نہیں رکھی اللہ تعالی فرماندہ ہے انہیں بندے توجہ سونا رب فرماندہ اولاد کا تفی قلوبہم رب سونا فرما ہے یہاں کے دلان ایمان میں جما چڈیا مضبوط کر چڈیا میں لکھ چڈیا رب کا لکھا مٹے رب سونا فرما ہے مومن جڑا ان جا غیرت والے یہاں دل چمان لکھ چڈیا ہے ایمان نقش کر دیتا ہے یہ جب مرن گے ایمان نال مرن گے اتنے شیطان کا دا ہو چلنا نہیں ان شاء اللہ مینو آدھے کئی آخر صدر کا بندہ کئی آدھے کسی ایجنسی کا بندہ ایسا بولتا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میں آخر پتر جی میں صدر کا بندہ ہوں تو کوئی پاسا تو چڑھتا میں کوئی پاسا نہیں چڑھتا ہاں، کوئی پاسا چڑی نہیں ایک بنو پھیرنا سہاگا تو بندے کی این نکر بھی نہیں لان دینا کمینا کسی حزب اللہ اللہ تعالی جڑے انج دے پکے بھی دی گیرت والے نہیں ماں پیو کوئی کمبا رشتہ دار قبیلہ کوئی شہ نہیں بہن صرف ویخ دن کے اللہ رسول دی محبت ویخ رب کا دین تا دوستی تا اپنا بنا انج دے پیارے بندے میرے نے

رب سونا اپنی مخلوق نو فرما خبردار اللہ خبردار حزب اللہ بے شک اللہ دی جماعت اللہ دا گروہ ہم المفلحون اوئی کامیاب جے اوئی دنیا کہ جتنے رب سونے دے ولی ویکھیں گے نا تو اس راہ ہی ہونے گے رب دے پیارے تو رب دی جماعت بنتے ہیں ہاں یہ میں تھانوں نشانی بھی سمجھا دیتی ہاں، دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو شیطان دی جماعت بنن تو دے کیشت میری بار پہ وہ بھی لینیا کیشت نمو ضرور حاصل کرو توجہ زندہ باد توجہ نال بول سبحان اللہ سجنا اج تھان تھان تے لفظ سدھے کرنے والے تو بیٹھے لیکن دل سیدا کرنے والا ایک نہیں لبا سڈا کلندر اقبال فرما ہے سناو کلندر لاہوری فرماندہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو

ایک تو نکتا سمجھا نمجا ایک گل کر کے سنا نال بولو سبحان ایک نکتا تو دسا دل سیدھے کرنے والے مدرسے کے نام نہیں ہوں ایمان نال دل سدر کرنے والے فقیران دے مدرسے دے کوئی نام نہیں ہوں عشق دا گم نام ایک مدرسہ ہوں ہاں وہ فقیر پچھان پچھان نہیں بڑے اوکھے نے بزرگ فرماندے نے رب بھی پچھان کراوے تے فقیر دی پچھان ت انج نہیں ہوندی ہاں بڑا اوکھا ہے بزرگ فرماندے رب پچھاننا سوکھا ہے فقیر اوکھا ہے کہ رب دیا ہی ایڈیاں ظاہر نے سورج ویکھو تو رب ہے چند ویکھو تو رب ہے بندے ویکھو رب ہے پہاڑ ویکھو رب پچڑا ہے پر فقیر کیویں پچھانی ہے وہ ہویا بھی سڈے شکل بندے روپ بان کھان اٹھ پیو ہاں جی اندر پھر وہ بندے نو آ شک پی جاندے نے یار یہ کیویں ہو سی یار یہ سڈے وانگو کھاوے پر نہیں وہ جے بندہ غور کرے نا تو کھانا سڈے ورگا کتنے آتا اصل تے حرام لال تنیا تے وہ تو شبے تو بچتا ہے سمجھ نہیں جو لگی اندر پانا کدو سڈے ورگا ہوں اساں پاؤ نہیں پہ وہدے بھائی کی پہ پاؤنے آ پینٹ پہ پاؤنے آ کہ کیڑی شہ پہ پاؤنے آ میں جو بھی پاوا نبی دی سنت مطابق پاوا سمجھ نہیں جی لگی ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اور سجنا میں موٹی نشانی فقیر دی دس دینا دسا موٹی نشانی موٹی نشانی اللہ تعالی دے درویش دی کہ جو رواج تے کثرت بنیا کھڑا ہو سی نا جدھر لوکی لگے کھڑے سن چوکھے او دے خلاف ہو سی جگ دشمن ہو سی مخالف ہو سکی او خلاف ہو سی رواج دے ہاں، جدر جگ جگ جدر بھج بج کے جاسی وہ خلاف ہو سی رواج تے کثرت ہمیشہ دین دے خلاف ہوں ہاں اور فقیر دین نال ہوں اس واسطے دے خلاف ہوں یہ ٹی تے سکول تے جو یہودیت دا کھاتا ہے سب دا مخالف ہو کیونکہ رواج ہے کسرت دنیا ادھر ہے اس تا کر کے سڈا کلندر اقبال فرما حکومت وہ آدھے آشک چوکھے نہیں ہوں آشک زیادہ نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں آشک چلنا رواج دے خلاف رواج دے خلاف چلنا تو میری موت ہے ہاں۔ ہر برادری تو برادری آتی ہے نہ مراد پاگل میں تینوں سدنا ہی نہیں ہوں میں موٹی جی مثال دینا بھائی شادی برادری شادی کرنی ہے رواج چلیا کھڑا بھی مووی بھی بنا ہے رنا بھی بے پردہ ہونی ناچ گانے بھی ہونے سارا کچھ ہونا ہوں ظاہر ہے کہ جڑا اس رواج دے خلاف ہو سی انہیں آخنا میں آتا ہی نہیں میں تو اس شادی چیڑی شادی رسول کریم سرکار دی شریعت دے مطابق ہوئے میں بغیرتی والے گھر آ ہی نہیں جدو ای گل کرنی ہے تو برادری آخنا پرا مار اوترا کہ نہیں ارا تو ٹوٹتے ہیں ہوں وہ رواج چلیا کھڑا ہے بھائی کڑی لو پڑھی لکھی ہوں جہا اسی فقیر اللہ دا انہیں آخنا نا مرادو پڑھی لکھی تے پڑھی لکھی رن کی لینی ہوئی تے تے عجیب ہی گل ہے بھی پڑھی لکھی رن دا لین دا کی مقصد ہویا او مشترکہ تے بندے نو نویکلی رن لینی چاہیے مشترکہ آپ بھی کدی ماسٹر بہنا کدی پروفیسر بہنا کدی دفتر چنا ہے ہر کسی کچھ جتھے جتھے ان کی لگ گئی ہے نوکری جتھے جتھے ان کی لگ گئی ہے انہیں انتہ اتنے بہ رہنا ہوں سی غیرت والا بندہ مومن اس تے کرنی غیرت انہیں آخنا میں تے لینی ہے نویکلی شوکر سے الویتے نہ کئی مولوی انہیں آخیا چشتی تے آ کے سانو روکتا دیا آپ ایم اے پڑھی لئی پڑی لی نا آندن ایم اے پڑھی لئی سو آپ میں کہو جلو میں کوئی بے وقوف ہاں میں نویکلی لینی تھی میں مشترکہ نو سرج پاؤنا میں کی کرنا تھی ایڈے دلے ہو گے ہو سکتا میں اللہ تعالی دے فضل لال انگوٹھا ٹیک رب دے فضل لال سوکھا وا ہاں میرے نالوں دین دس ہاتھ اگے میں انج دی لے کے تو مصیبت گل پاؤنی سی جنوں میں آخا وقت والی ارا تے آ تو آ آٹا میں دفتر کا وقت ہو گیا میں ادھر جا رہی ہوں تو میں مرنا میں واسطے انج دی لانت لینا ایک یار گل پیا کرنا خدا دے بندے ہو اور سنو بت آخو میں اللہ واد شریف دی قسم ہے تمہوں میں معاشرے دے وچوں دلیل بھی دے دیتی ہے کتابوں وچوں بھی دے سکنا ہاں سکول دی ستویں اردو دی کتاب بھی لکھیا ہے وہ آدھے نے جہی سکول پڑھ جاندی ہے نا وہ ہوں ناچ گانے تے باہر تے آزادی پسند جہی نہیں پڑھتی ہے بال بالا تو مرد کا خیال رکھتی ہے سکول دی ستویں دی اردو جڑی جی چلتی نمبر ایک سو پانچ اگر یہ گل نہ ہو میں دبان بڑھا چڑی تو سمجھ آئی نے